عبداللہ سبعی نے خبر دی کہا کہ میں نے عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ آپ خطبہ دے رہے تھے آپ نے بیان کیا کہ ہم سے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا اور وہ جھوٹے نہیں تھے کہ جب وہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک دیکھتے کہ آپ سجدے میں چلے گئے ہیں اس وقت وہ بھی سجدے میں جاتے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو سینتالیس